سنو کہانی ایک تھا مرزا قادیانی میں کہوں گا ایک تھا مرزا آپ نے بولنا ہے قادیانی میں کہوں گا ایک تھا لانتی آپ نے بولنا ہے قادیانی آؤ لوگو سنو کہانی ایک تھا لانتی آواز آنی چاہیے آو لوگو سنو کہانی ایک تھا لانتی کا دیانی ایک دن اس کا جی للچایا گودر سپور میں نبی بن آیا شیر تھا اس کا قادیان جس میں ریتا یہ شیطان شیر تھا اس کا قادیان جس میں رہتا یہ شیطان بیویاں تھی یار اس کی دو ایک تھی ان میں بڑی بد ہو بیویاں تھی یار اس کی دو ایک تھی ان میں بڑی بد ہو نام تھا اس کا نصرت جہاں دوسری تھی یار پجے دی ماں نام تھا اس کا نس جہاں دوسری تھی یارو پجے دی ماں دعوی تھا اس کا اسلامی کام تھے اس کے سب شیطانی آؤ لوگو سنو کہانی ایک تھا لانتی ایک تھا لانتی کا یہ تھا ابن چراغ بی بی تھی مشہور جو مئی گسیٹی کیا بتائیں کیا جگ بیتے تھے فرشتے بھی تھے ٹیچی ٹیچی یہ تھا ابن چراغ بی بی تھی مشہور جو مئی گسیٹی کیا بتائیں کیا جگ بی تھی فرشتے بی تھے ٹیچی ٹیچی رہ گیا تھا ایک الجھا سوال فرشتہ ایک تھا مٹھن لال رہ گیا تھا ایک ایک سوال فرشتہ تھا مٹھن لال گوا ان پیوے تشراب اس کو تو تھا مرض پیشاب حالت تھی اتنی خراب نہ آوے پیننی اس کو جراب مرید تھے اس کے کتے مار خود کو کہے میں سور مار مرید تھے اس کے کتے مار خود کو کہے میں سور مار شکل اس کی تھی انسانی کام تھے اس کے سب حیوانی آؤ لوگو سنو کہانی ایک تھا مرزا قادیانی مرزے پیلانت مرزے پیلانت مرزا یوں پیلانت مرزے پیلانت آواز نہیں آ رہی کی مرزا پیلا مرزا مرزے مرزا یہ آنکھوں سے تھا یہ بینگا پہنے تھا بیوی کا لہنگا آنکھوں سے تھا یہ بہنگا پہنے تھا بیوی کا لہنگا اوپر نیچے اس کے بٹن گڑ اور ڈیلے کھان مشن گرڈیلے میں پہچان نہ جانے کھا جائے یارو کیا کیا جانے اور سنائے کیا مر گیا یارو ٹٹی خانے آنکھوں سے تھا یہ بہنگا پہنے تھا بیوی کا لہنگا اوپر نیچے اس کے بٹن گڑ اور ڈیلے کھان مشن میں پہچان نہ جانے کھا جائے یارو کیا کیا جانے اور سنائیں کیا فسانے مر گیا یارو ٹٹی خانے جس کی تم نے سنی کہانی یہ تھا مسٹر انگلستانی جس کی تم نے سنی کہانی یہ تھا مسٹر انگلستانی آؤ لوگو سنو کہانی ایک تھا لانتی ایک تھا لانتی قادیانی ایک دن اس کا جی للچایا گود سپور میں نبی بن آیا شیر تھا اس کا قادیان جس میں ریتا یہ شیطان مرزائیوں پہ لانت مرزے پہ لانت مرزے پہ لانت